سیدہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وقیوں سے کم چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں پانچ وسق سے کم فصل پر کوئی زکوٰۃ نہیں اور پانچ اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں حدیث نمبر چونتیس سو چار مسند احمد